بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم We praise and thank Allah Azza wa Jal for the priceless boon and favor of Iman and furthermore we express our deepest gratitude unto our nourisher and sustainer Allah Azza wa Jal for blessing us this opportunity through His grace and not through any eligibility from our side to be part and parcel of such an auspicious gathering that has various angles of auspiciousness attached to it, which we shall soon see, inshallah. But prior to saying anything further and prior to the official introduction, we call upon a student to commence the gathering with the best of all speeches. And for that, a student who is one of those who will be completing tonight from the Comoros Islands Hafiz Yusuf Dahuma to come forward and to bless this gathering with a tilawah of the Quran Kareem.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 أمرنا متر فيها ففسقوا فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرًا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا صدق الله العظيم It's a request from one of our honorable guests, Sheikh Hussein Sattar, who has come all the way from the US to please come forward. Bismillah. بسم الله الرحمن الرحيم نحمد الرحيم الرحمن العظيم الجليل, العظيم الجليل المنان سريع الحساب أولي الطول والإحسان منزل الكتاب القرآن الذي فضل أولياءه على غيره من الإنسان واصطفى من ورث عباده بحفظ كلامه الفرقان صلاة دائمة تامة وسلاما سرمديا على أحب خلقه إليه سيد الإنس والجان محمد الحبيب الأعظم من الإنس والجان وعلى آله وأصحابه الذين فازوا بوعد من الكريم بالرضوان وبالإقامة في أعلى الجنان وبالإقامة في أعلى الجنان سائلين المولى عز وجل أن يجعل مجلسنا هذه بعد القبول في الميزان وبعد Respected علماء الكرام حفاظ of the Quran الكريم noble and esteemed guests السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Now as we have alluded previously we are extremely fortunate to be part and parcel of such a gathering essentially for two reasons First and foremost, we're extremely fortunate to be in the company of a very, very great alim, al-Rabbani, scholar, friend of Allah subhanahu wa ta'ala, whose advices, inshallah, we shall soon be honored with. And secondly, to be part and parcel of a gathering wherein the Quran Kareem will be completed. Its completion in a normal recitation form is esteemed enough but for it to happen in the form of memorization enhances its status in the eyes of Allah subhanahu wa ta'ala. It is an occasion and such a gathering on which great mercies descend and Allah subhanahu wa ta'ala guarantees acceptance that will happen at the conclusion of this gathering of du'as. Now we're very, very fortunate to be in the company of a very, very great wali friend of Allah subhanahu wa ta'ala, Peer Hazrat Maulana Zulfiqar Saab Damat Barakatuhum al-Aliyah, Allahu الله فيوضه على ummah Sayyidina Luqman radiallahu ta'ala an, the wise in advising and tendering advices to his son, has said, لازم العلماء فإن الله يحيي القلوب القلوب الميتة بنور الحكمة كما يحيي الأرض الميتة بوابل المطر. That just as Allah subhanahu wa ta'ala revives and resuscitates a dead tract of land by means of beneficial rains, so does Allah subhanahu wa ta'ala bring alive those hearts that are dead, though a person may be living but dead because it is devoid from the remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala and the connection with Allah subhanahu wa ta'ala. And the answer he gives to this is that hold steadfastly to the company of the pious friends of Allah subhanahu wa ta'ala. We know in the hadith the allusion to the company and the similitude of being in the company of a pious person that you will score on all fronts. A similitude like you go to a shop wherein itar or perfumes are sold, some benefit or the other will accrue to you. You may get the greatest benefit by purchasing some ether which you can continuously apply. Secondly, the shop owner may very kindly give you a few drops of the ether that you may benefit from for a short period of time. And at the bare minimal, at least you will benefit by, for that short time while being in the company of or, or by being in that shop with the beautiful fragrances that are in that shop. So we're very, very fortunate, and this is very, very important as our respected principal, as Maulana Shabir Sahib has alluded. You know, with the passing on, the very, very sad and tragic passing on of a very, very great alim of this country, very, very sadly, Hazrat Maulana Yunus Patel Sahib, rahimahullah ta'ala, rahmatan wasi'ah, wa Allahu qabrah. With the passing on of such personalities, this is from the signs of Qiyamah Allah la لا al العلم انتزاعا Allah Ta'ala close to the time of Qiyamah beneficial knowledge that inspires action and has nur in it will be taken away by Allah subhanahu wa ta'ala and this will not be by the knowledge and the book suddenly being raised it will be by taking away the pious practicing ulama and mashayikh the friends of Allah subhanahu wa ta'ala so with that in mind it becomes all the more important for us to take the maximum benefit from the likes of Hazrat Maulana Zulfiqar Sab, While we are extremely fortunate to have them in our presence, as Maulana Shabir Sab I just mentioned that very recently Hazrat Maulana is not in need of any introduction, but is a right for us to take the maximum benefit. You know, we say this without any exaggeration whatsoever that in every part of the world there are those who have benefited tremendously from the company of Hazrat Maulana. Recently, Hazrat had gone on a safar to India and just in one bayan in, Mumbai, it was attended by more than 100,000 people. So we are extremely fortunate and we express our heartfelt gratitude to Hazrat for very warmly accepting the ex- invitation that had been extended, despite the fact that Hazrat is in great demand in various parts of the world. He has very kindly honored us with his presence tonight to, inshallah, impart the uh, words of advice that most importantly we take to heart and translate into action.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 ہے یہ پستی میں پڑے ہوئوں کو بلندی تک پہنچانے والی کتاب بھولے بھٹکوں کو سیدھا راستہ دکھانے والی کتاب قار مزلت میں پڑے کو اوج سریا پہ پہنچانے والی کتاب اور اللہ سے بچھڑے کو اللہ سے ملانے والی کتاب ہے یہ انسانیت کے لیے دستور حیات ہے یہ انسانیت کے لیے ضابطۂ حیات ہے یہ انسانیت کے لیے منشور حیات ہے بلکہ یہ پوری انسانیت کے لیے آب حیات ہے آپ نے لوہے کا مقناطیس دیکھا ہوگا کہ وہ مقناطیس لوہے کی چیزوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے یہ قرآن مجید فرقان حمید اللہ رب العزت کی رحمتوں کو کھینچنے والا مقناطیس ہے جہاں پڑھا جاتا ہے وہ قر القرآن لہو و لعلکم ترحم اللہ رب العزت کی رحمتیں بارش کی طرح برستی ہیں یہ ایسی کتاب ہے جو اللہ رب العزت کی رحمتوں کو کھینچتی ہے چنانچہ اس قرآن مجید کو اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کے اندر اتارا جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں سب کی سب قرآن مجید سمیت رمضان المبارک میں اتاری گئیں مثال کے طور پہ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلاط والسلام پر جو صحیف نازل کیے وہ تین رمضان کو نازل ہوئے ابراہیم علیہ السلاط والسلام کو صحائف ملے چھ رمضان مبارک کو زبور داود علیہ السلاط والسلام پر بارہ رمضان مبارک کو نازل ہوئی انجیل حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام پر اٹھارہ رمضان کو نازل ہوئی اور قرآن مجید فرقان حمید اللہ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ستائیس رمضان کو نازل ہوا تو تمام آسمانی کتابیں رمضان المبارک میں روزوں کے مہینے میں نازل ہوئیں اس کی ایک خاص وجہ ہے کہ رمضان میں اور قرآن میں آپس میں بہت زیادہ مناسبت ہے قرآن اور سیام میں آپس میں بہت زیادہ مشابہت ہے آپ ذرا غور کیجئے قرآن مجید کے پڑھنے سے انوارات اترتے ہیں بالکل روزہ کے اسی طرح رکھنے سے انسان کے اوپر انوارات برستے ہیں پھر تلاوت کرنا تشب و بالحق ہے چونکہ اللہ کا کلام ہے تبرک بال قرآن کلام اللہ تو تلاوت کرنا یہ تشب و بالحق ہے اور روزہ رکھنا یا نہ کھانا پینا یہ شان سمدیت ہونے کی وجہ سے یہ بھی تشب و بالحق ہے پھر تیسری بات کہ کلام کے ذریعے انسان کو اللہ حرب العزت کا قرب ملتا ہے متکلم کا قرب ملتا ہے کلام کے ذریعے سے احادیث میں بھی آیا ہے کہ قرآن مجید پڑھنے والا اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہوتا ہے تو جس طرح کلام کے پڑھنے سے متکلم کا قرب ملتا ہے روزہ کے رکھنے سے بھی انسان کو اللہ کا قرب ملتا ہے فرمایا الصوم لی و انا اجزا بھی پھر قرآن مجید قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کی شفاعت کرے گا اور روزہ بھی قیامت کے دن اپنے رکھنے والے کی شفاعت کرے گا القرآن و سیام یشفیان دونوں شفاعت کریں گے اب چونکہ مناسبت اتنی زیادہ ہے اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو روزوں کے مہینوں میں نازل فرمانا پسند فرمایا اس لیے قرآن مجید اترن رمضان مبارک میں اترا تو رمضان مبارک کا نام پڑ گیا شہر القرآن ویسے تو اس کے کئی نام ہیں حدیث میں اس کی عظمت کی وجہ سے اس مہینے کو رمضان مبارک کے مہینے کو مبارکن کہا حدیث پاک میں عظیم کہا شاہر عظیم شہر الصبر بھی کہا شاہر المواسات بھی کہا سید الشہور بھی کہا شہر المغفرہ مغفرت کا مہینہ اور شہر الرحمہ انسانوں پہ رحمت اترنے کا مہینہ تو قرآن مجید جس طرح رحمت کے نزول کا سبب بنتا ہے رمضان مبارک کا آنا بھی رحمت کے نزول کا سبب بنتا ہے اس لیے رمضان مبارک کا ایک نام ہے شاہر القرآن ہمارے اسلاف رمضان مبارک میں قرآن مجید کی تلاوت کا بہت اہتمام کرتے تھے نبی علیہ السلاط وسلام پر قرآن نازل ہوا تو جبریل علیہ السلام رمضان مبارک میں آئے اور انہوں نے نبی علیہ السلام کے ساتھ قرآن مجید کا دور کیا جیسے حفاظ سنتے سناتے ہیں اس طرح دور کیا اللہ اکبر تو اب دیکھیے کہ رمضان مبارک میں دورہ قرآن ہوا صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے ایک بات ذہن میں رکھیے کہ عام اگر ناظرہ خاں انسان ہو تو اس کے لیے تین دن میں قرآن مجید کا پڑھنا یہ زیادہ بہتر ہے اس سے جلدی کرے گا تو وہ صحیح انداز سے پڑھ نہیں پائے گا لیکن حفاظ کے لیے وقت کی کوئی لمٹ نہیں ہے اس لیے کہ ان کی ڈیوٹی اور ہے انہوں نے قرآن مجید کو یاد کرنا ہوتا ہے اپنی یاداشت کا حصہ بنانا ہوتا ہے لہٰذا وہ جتنا زیادہ قرآن مجید کو پڑھیں ان کے لیے اتنا فائدہ مند سیدہ عثمان غری رضی اللہ تعالیٰ نے اس لیے ایک قرآن مجید روزانہ پڑھنے کا معمول تھا سیدنا امام اعظم ابو حنیف رحمۃ اللہ علیہ رمضان مبارک کے اندر تریسٹھ مرتبہ قرآن مجید مکمل پڑھا کرتے تھے ایک دن میں ایک رات تراوی میں تو تیس ضرب دو ساٹھ ہو گئے ایک رات تہجد میں اور تین یہ اور تین قرآن مجید جو ہیں وہ تراوی میں مکمل پڑھا کرتے تھے تو تریسٹھ قرآن مجید جبکہ امام شافی رحمت اللہ علیہ کا معمول ستر مرتبہ قرآن مجید کو مکمل پڑھنے کا تھا امام شافی رحمۃ اللہ نے اپنے حالات خود بتائے ہیں کہ میں حج کے بعد ایک مرتبہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو ملنے کے لیے مدینہ طیبہ گیا مجھے مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ جانے میں سولہ دن لگے اور سولہ دن میں میں نے سولہ مرتبہ قرآن مجید مکمل پڑھ لیا تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی کثرت سے قرآن مجید پڑھتے تھے امام احمد بن حمل رحمۃ اللہ علیہ کا معمول ہر ساتویں دن قرآن مجید کو مکمل کرنے کا تھا پوری زندگی ان کا یہی معمول رہا منزل کے حساب سے پڑھتے تھے ہر ساتویں دن چنانچہ ہم نے اپنے بعض اساتذہ کو دیکھا پوری زندگی ان کا یہی معمول ہر جمعرات کو ان کا قرآن مجید مکمل ہوا کرتا تھا اللہ رب العزت نے اتنا پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی قطادہ رحمۃ اللہ علیہ ہر ہفتے قرآن مجید مکمل پڑھتے تھے اور زندگی بھر یہ معمول تھا لیکن جب رمضان مبارک آ جاتا تو ہر تیسرے دن مکمل پڑھا کرتے تھے اور جب آخری اشرہ آ جاتا تو ہر رات میں قرآن مجید مکمل پڑھا کرتے امام ظہری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ رمضان ہو و تلاوت القرآن و اطعام الطعام رمضان ایک تو کھانا کھلانے کا مہینہ ہے سحری اور رفتاری لوگوں کو کروائیں اور دوسرا یہ کہ یہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے کا مہینہ ہے چنانچہ مالک بن انس جو ہے وہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ رمضان میں حدیث مبارکہ کی تدریس ختم کر دیتے تھے درس حدیث موقوف کر دیتے تھے اور فرماتے تھے کہ حاضہ شہر القرآن یہ قرآن مجید کا مہینہ ہے اس پورے مہینے میں مجھے قرآن ہی کی تلاوت کرنی ہے سید عاشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات زندگی میں ہے کہ دن کے اول ابتدائی حصے میں پورے قرآن مجید کو مکمل پڑھ لیا کرتی تھی زبید علیامی رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں ان کے ہاں جتنے <clears throat> لوگ آتے تھے سب کا معمول روزانہ ایک قرآن مجید مکمل پڑھنے کا تھا اور منصور ابن زازان کے بارے میں ہے یختم القرآن مابین ظہر والا یہ ان پر اللہ کا خاص احسان تھا کہ ظہر اور عصر کے درمیانی وقت میں قرآن مجید مکمل پڑھ لیا کرتے تھے اب آپ کو یہ بات لگے گی عجیب کہ اتنا جلدی مگر پڑھنے والے پڑھ لیتے ہیں میں نے اپنی زندگی میں اپنے دو اساتذہ کو دیکھا ہے روزانہ قرآن مجید پڑھنا ان کا معمول تھا سال ہا سال دیکھا لوگ بیٹھے بات کر رہے ہوتے تھے وہ قرآن پڑھ رہے ہوتے تھے کوئی ان سے بات پوچھتا تھا تو تلاوت کو موقوف کر کے جواب دے لیتے تھے پھر تلاوت شروع کر دیتے تھے اور ایک قرآن مجید وہ روزانہ بغیر کسی ٹینشن کے ایک تو ہوتا ہے نا بندہ پڑھے تو لوگوں کو کہ خبردار بات نہ کرو مشکل ہے نہیں عام معمول زندگی کا ان کا تھا روزانہ قرآن شام کے وقت ان کا قرآن مجید کے آخری پارے کی تلاوت ہو رہی ہوتی تھی ایک مرتبہ ان کی بڑی بیٹی جس کی شادی ہوئی تو وہ پہلی دفعہ ملنے کے لیے آئی تو اس وقت اس عاجز کی عمر بہت چھوٹی تھی چار یا پانچ سال کی ہوگی جس عمر میں بندے کے پاس پورے محلے کا ویزا ہوتا ہے ملٹیپل جس گھر میں چاہو چلے جاؤ ہر گھر سے محبتیں ملتی ہیں پیار ملتا ہے کھانے کی چیزیں ملتی ہیں تو ان کے ہاں میں تھا تو وہ بچی آئی تو وہ ان کو ملے اور پوچھا کہ بیٹی کیا حال ہے اس نے بتایا ابو میں ٹھیک ہوں آپ ٹھیک ہیں ایک دو منٹ انہوں نے گفتگو کی پھر اس کے پاس بیٹھ گئے تو اس کے بعد انہوں نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا تو بیٹی نے کہا ابو میں اتنی دور سے آپ کو ملنے کے لیے آئی ہوں آپ مجھ سے باتیں کریں بیٹا جو آپ نے پوچھا میں نے سب جواب دے دیا اب اگر آپ خاموش ہوگی تو میں اس کی اللہ کا قرآن پڑھوں گا ایسا ان کا معمول تھا اور ایک دوسرے استاد تھے جن سے اس عاجز نے تجوید سیکھی وہ قرآن مجید کے عجیب عاشق تھے اللہ نے ان کو کوئل کی آواز دی ہوئی تھی آج بھی یاد ہے کہ ان کے کوئی تیس پینتیس شاگرد تھے جو شہر میں تراوی پڑھاتے تھے مختلف مساجد میں اور وہ جب تراوی پڑھا لیتے تو وہ اپنے استاد کے پاس آتے تھے اور کارگزاری سناتے تھے تو وہ پڑھنے والے سے بھی سنتے تھے اس کے سامنے سے بھی سنتے پوچھتے تھے کہ کہاں غلطی آئی کہاں اٹکن آئی کہاں کیا ہوا پھر سمجھاتے تھے اور اگلے دن کے بارے میں انسٹرکشن دیتے تھے رمضان مبارک کی کوئی رات تھی سردیوں کی ذرا لمبی راتیں ہوتی ہیں تو اتنا یاد ہے کہ وہ جب بات یعنی حفاظ کر چکے تو ایک نے کہہ دیا حضرت آج تو آخری عشرے کی فلاں رات ہے تیئیس تھی یا پچیس تھی وہ کہنے لگے ہاں میری چار تراوی ابھی رہتی ہیں تو میں آپ کو قرآن سنا دیتا ہوں لو جی ان استاد صاحب نے اسی وقت دو رکت کی نیت باندھی اور پیچھے جتنے شاگرد تھے تیس پینتیس انہوں نے نفل کی نیت باندھی لی اور استاد صاحب نے قرآن پڑھنا شروع کیا بس ہمیں اتنا یاد ہے کہ انہوں نے پڑھنا شروع کیا اس کے بعد بس جھومتے رہے اس عمر میں مانی کا تو ہمیں پتہ نہیں تھا مگر ان کی آواز میں ایسا سوز تھا درد تھا اللہ اکبر کہ وہ دل پہ اثر کرتی تھی ہمیں اس وقت پتہ چلا جب انہوں نے انتیس پارے مکمل کر کے پہلی رکت کا رکوع کیا اور ہمارے جسم اتنے اکڑ چکے تھے کہ ہم سے رکوع ہوا نہیں جاتا تھا رکوع کرنا چاہتے تھے مگر جسم اکڑے ہوئے تھے پتہ نہیں کتنے گھنٹے لگ گئے ہوں گے پھر انہوں نے دوسری رکعت میں آخری پارہ پڑھا اور قرآن مکمل کر دی تو ایسے لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں ہم نے اور وہ قرآن مجید پڑھتے تھے تو جیسے کوئی پانی پہ تیرتا ہوا چیز چل رہی ہوتی ہے ایسے قرآن مجید پڑھ رہے ہوتے تھے تو جن کے دل میں قرآن مجید کے ساتھ محبت ہوتی ہے ان کو قرآن مجید پڑھنے سے مزہ آتا ہے آپ نے دیکھا کوئی پیاسا بندہ اگر گھر آئے اور اس کو بہت ہی اچھا شربت دیا جائے پینے کے لیے تو کیسے مزے لے لے کے وہ پیتا ہے ہر ہر گھونٹ کے پینے پہ اس کو مزہ آتا ہے اللہ والے جب قرآن مجید پڑھتے ہیں تو ہر ہر آیت کے پڑھنے پہ ان کو ایسے مزہ آتا ہے آج کل کے بچے آئس کریم کھاتے ہیں نا تو ہر چمچ کھانے سے مزہ اور بڑھتا ہے ایسے ہی اللہ والوں کا معاملہ قرآن مجید کے پڑھنے کے پہ اس کی اپنی ایک لذت ہے اب کوئی بندہ قرآن مجید کی لذت سے واقف نہ ہو تو یہ اس کا اپنا قصور ہے لیکن جو لذت سے واقف ہیں ان کو تو قرآن مجید پڑھنے سے ایسا مزہ آتا ہے کہ ساری دنیا کے مزے اس کے سامنے ہیچ ہو جاتے ہیں اسی لیے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ تعالیم قرآن پڑھتے تھے اور پھر پڑھنے کے ساتھ ساتھ ان پر جو انوار برستے تھے تو ان کے اوپر گریہ تاری ہوتا تھا آج تو زبان قرآن پڑھ رہی ہوتی ہے دل غافل ہوتا ہے وہ قرآن مجید پڑھتے تھے دل متوجہ ہوتے تھے اور دلوں کے اوپر اس کی برکتیں آ رہی ہوتی تھی آپ غور کریں آج قرآن مجید کی تلاوت کی جائے تو کوئی نہیں روتا مجمع میں اللہ ماشاء اللہ اور اگر شعر پڑھ دیے جائیں فلاں شاعر کے فلاں کے تو مجمع رونے لگ جاتا ہے وجہ کیا ہے ہمارے مشائق نے فرمایا کہ جس بندے کے قلب میں مخلوق کی محبت بھری ہوتی ہے وہ مخلوق کے کلام سے تو روتا ہے قرآن مجید کے سننے سے اس پر گریا تاری نہیں ہوتا اور جن کے دل مخلوق کی محبتوں سے خالی ہوتے ہیں اور اللہ کی محبت سے بھرے ہوتے ہیں پھر ان کے تو تک شاعر منہ جلود اللہ زین یکشن ربہم سمت علین و جلود ہم و قلوب ہم الا ذکر اللہ ان کی تو کیفیت ایسی ہوتی ہے قرآن مجید کو پڑھنے سے اسی لیے قرآن مجید پڑھ کر رونا سن کر رونا ان لوگوں کی اللہ نے مدہ فرمائی ہے مدح اللہ البکا فی کتاب ہی اس لیے فرمایا وہ یقرون رون الزکان یبکون و یزید خوش نبی علیہ سات اسلام نے ایک مرتبہ قرآن مجید کی آیت پڑھی و حکون ولا تبکون تو اصحاب صفہ اتنا روئے کہ ان کی ریش مبارک ان کی تر ہو گئی رونے کی وجہ سے نبی علیہ السلام نے فرمایا لا یل من بکا من خشیت اللہ جو اللہ کی خشیت سے روتا ہے جہنم کی آگ اس کو جلا نہیں سکتی ایک مرتبہ نبی علیہ سات السلام تحجد کے لیے اٹھے سید آشد اللہ نے فرماتی ہیں کہ نبی السلام نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم بکا اتنا ہی پڑھا اور آنکھوں میں سے آنسو ثم قال بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم بکا پھر بسم اللہ پڑھی پھر رونے لگ گئے فآآدہا ثم بکا پھر تیسری مرتبہ لوٹایا تو تیسری مرتبہ روئے اور نماز مکمل کر کے کہا لمن لم تدرکہ رحمت اللہ اسی لیے ایک رات ایسی بھی تھی کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات ایک آیت کو بار بار پڑھتے رہے اور روتے رہے اور وہ آیت کون سی تھی ان تو عزب ہم ف ان ہم عباد و ان تغفر لہم ف ان کا ان رہی ویسے تو سمجھ میں نہیں آتی لیکن آپ نے بچوں کو دیکھا نا چنگم کھاتے ہیں ایک ایک گھنٹہ چباتے رہتے ہیں ان سے پوچھو تمہیں کیا مل رہا ہے کہتے ہیں مزہ آتے بھائی چنگم کھانے والے کو اگر ایک گھنٹہ مسلسل چبانے سے مزہ آ رہا ہے تو قرآن مجید پڑھنے والوں کو بھی مسلسل ایک ایک آیت کے لوٹا دینے سے مزہ آ رہا ہوتا ہے چنانچہ سید عائشہ صدیقہ الانا کے بارے میں آتا ہے کہ ایک رات اس آیت کو پڑھ کے روتی رہی و بدالحم من اللہ مالم یقون و چنانچہ بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کان رجولن بکان لا لے کو دمواہ ازا کرال جب وہ قرآن پڑھتے تھے تو ان کے آنسو تھمتے نہیں تھے قابو میں نہیں رہتے تھے قرآن مجید پڑھ کے روتے تھے اور سید عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ یوسلی بن ناس ایک مرتبہ نماز کی امامت فرما رہے تھے فبقا فی کرا ات ہی حتہ ان قطع کرا ات ہو وسمیہ نہی وہ من وا سلاستن سورہ یوسف پڑھ رہے تھے تو جب آیت پڑھی ان نما اشکو بسی و حزنی اللہ تو روئے اور ان کی سسکیوں کی آواز تین صفے پیچھے کھڑے ہوئے بندوں نے سنی وکارا ابن عمر یوم یقوم الناس لرب العالمین بکا حتا خرا عن تنا ما بعدہ بے ہوش ہو کے گر جایا کرتے تھے قرآن مجید کی تلاوت کا ان کے اوپر ایسا اثر ہوا کرتا تھا فضیل بن یاد رحمت اللہ علیہ انہوں نے ایک مرتبہ یہ آیت پڑھی ونبلو اخبار کم تو اس آیت کو پڑھنے پہ ان پہ گریا تاری ہوا اور وہ اس کے آگے پھر کرات نہ کر سکے ان کے بیٹے علی بن فضیل ان کی یہ کیفیت تھی کہ وہ قرآن مجید جب سنتے تھے تو عذاب کی آیتیں سن کر وہ بے ہوش ہو جاتے تھے چنانچہ وہ تمنا کرتے تھے کہ کاش میں سورت القار کو مکمل سن سکوں ان کے حالات زندگی میں لکھے ہیں وہ علماء سے دعا کرواتے تھے کہ جی میرے لیے دعا کریں اللہ مجھے پورا قرآن مجید ایک مرتبہ میں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے جب بھی پڑھنے لگتے تھے قرآن مجید کی آیت پڑھتے تھے اور بے ہوشی ہو کے گر جاتے تھے ان کے اوپر ایسے اثرات ہوتے تھے عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ نے تحجد میں ایک مرتبہ پڑھا کم نارن اتنا روئے کہ اس سے آگے ان کے لیے کراط کا کرنا مشکل ہو گیا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ تحجد میں آیت پڑھی ام تبدو معافی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بحلہ پوری رات ہی یہ آیت پڑھ پڑھ کر روتے رہے چنانچہ ایک بزرگ تھے انہوں نے ایک رات یہ آیت پڑھی و امن کم اللہ واری دہا کانا رب کا حتم مقزیہ سمن زین تکو وَنَذَرُ ظالمین افیحا جسیا اس آیت کو پڑھ کے پوری رات وہ روتے رہے عمر لانو اتنا روتے تھے کہ کانا فی وجہ عمر بن الخطاب خطان اسودان من البکا رونے کی وجہ سے عمر رضی اللہ عنہ کی دونوں آنکھوں کے نیچے سیاہ لائنیں پڑ گئی تھی کالے نشان نظر آتے تھے اتنے آنسو گرتے تھے ان کی آنکھ اور یہ وہ صحابی ہیں جو مراد مصطفیٰ تھے اور اشرم و بشرہ میں سے تھے خلیفہ راشد تھے مگر ان کو قرآن مجید کے پڑھنے سے ایسی کیفیت نصیب ہو جاتی تھی امام نوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے ملم یب کے ان دقرا قرآن فل یب کے اللہ فقدان ہی فن آزم المصائب کہ اگر کسی بندے کو قرآن مجید کی تلاوت سن کے رونا نہیں آتا تو اس کو اس نہ رونے کے اوپر رونا چاہیے چونکہ یہ نہ رونا بڑے بڑے مصیبتوں میں سے ہے امام اعظم و بنیف رحمۃ اللہ علیہ ایک رات انہوں نے آیت پڑھی وم تازہ مجرمون پوری رات اسی آیت کو بار بار دہراتے رہے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ یہ آیت پڑھی فلنس فلنس ارسل ولنس المرسلی اور یہ آیت پڑھ کے اللہ کے حبیب رو پڑے آپ سوچیں کہ آخر ہمیں کیوں رونا نہیں آتا اس کی وجہ یہ کہ ان کے دل بہت نرم تھے وہ قرآن مجید کی تلاوت کے نور کو حاصل کرتے تھے اور ان پر ایک کیفیت آتی تھی جیسے بارش اترے تو عام مٹی اس کو جذب کر لیتی ہے اور اگر پتھر ہو تو وہ جذب نہیں کرتا اس کے اوپر سے بارش گزر جاتی ہے تو ہمارے اور ان کے دلوں کی مثال ایسی ہے آج دل چونکہ پتھر بنے ہوئے ہیں قرآن مجید کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں اور اس پر اثر نہیں ہوتا اور ذرا اس پر بھی غور کیجئے کہ قرآن مجید کے سننے پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وزادہ تم ایمان ان کے ایمان بڑھ جاتے ہیں تو جس قرآن کے سننے پر ایمان بڑھنے کی دلیل قرآن میں ہے اس قرآن کے پڑھنے پر کتنا ایمان بڑھتا ہوگا اس لیے یہ رمضان مبارک کا مہینہ قرآن پڑھنے کا مہینہ ہمارے اکابر اس میں قرآن مجید خوب پڑھا کرتے تھے چنانچہ خباب بن الرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں علم ان کلن تقرب الیہ بشعین ہو احب الیہ من کلام ہی کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ جو ہم پہنچ سکتے ہیں تو قرآن مجید کی تلاوت کے ذریعے سے پہنچ سکتے ہیں اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں سیدنا عثمان ابن عفان اللہ عنہ نے ایک عجیب بات فرمائی وہ فرماتے ہیں لو تہرت قلوبکم ما شب تم من کلام ربکم اگر تمہارے دل صاف ہوتے تو قرآن مجید کی تلاوت سے یہ دل کبھی بھی نہ بھرتے اس کا مطلب یہ کہ تلاوت کو جو جی نہیں چاہتا تو مصیبت گناہ کے اثرات ہوتے جتنے گناہ اثرات زیادہ ہوں گے اتنا قرآن مجید پڑھنا مشکل چنانچہ ہم نے دیکھا حفاظ قرآن قرآن مجید کے پڑھنے میں سستی کرتے ہیں مجھے ایک حافظ صاحب ملے وہ کہنے لگے کہ پچھلے تین سال سے میں نے کسی وقت بھی پورا قرآن مجید مکمل نہیں پڑھا حافظ قرآن ہو اور تین سال میں ایک دفعہ بھی نہ مکمل پڑھے پورا دن گزر جاتا ہے حافظ قرآن صاحب اور قرآن مجید کی تلاوت نہیں ہوتی اس کا کیا مطلب اس کا مطلب یہ کہ گناہوں کی کثرت کی وجہ سے اللہ رب العزت نے توفیق ان سے چھین لی ہے ورنہ پڑھنے والے تو پڑھتے ہیں ان کو وقت بھی مل جاتا ہے اور ان کو قرآن مجید پڑھنے کا مزہ بھی آ رہا ہوتا ہے چنانچہ ابن مسعود اللہ عنہ فرماتے ہیں من احب القرآن احب اللہ و رسول فمن احب شعین اکثر من ذکر ہی ولا شعی عند محبین احلا من کلام محبوبہم فہو لذت قلوبہم و غایت مطلوبہم تو جو بندہ قرآن مجید سے محبت کرتا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب بنتا ہے تو ہمیں زیادہ قرآن مجید پڑھنا چاہیے چنانچہ حکم میں فرماتے ہیں ابن عطا رحمۃ اللہ علیہ اذا اردت ان تعرف قدر کا الله اللہ الى قدر القران القرآن اگر تو اللہ کے ہاں اپنا مرتبہ معلوم کرنا چاہے تو تو دیکھ کہ تیرے نزدیک قرآن مجید کا کیا مرتبہ ہے اگر تجھے سارا دن قرآن پڑھنے کی توفیق ہی نہیں تو اس کا مطلب اللہ کی رحمت کی نظر سارا دن تیرے اوپر کوئی نہیں ہوتی اب ہم چاہتے ہیں نا کہ ہمارے اوپر اللہ کی رحمت کی نظر ہو تو ہم بھی تو قرآن مجید کو روز پڑھیں بلا ناغہ اس کی تلاوت ہو چاہے تھوڑی یا زیادہ مگر تلاوت اس کی روزانہ ہونی چاہیے اور اگر آنا اللیل و آنا النہار تو سبحان اللہ پھر تو کیا ہی بات ہے مگر دل میں ایک محبت ہو جو شخص قرآن مجید کو پڑھ کر روتا ہے اس کے گناہ اس طرح جھڑتے ہیں جیسے پت جھڑ کے موسم میں درختوں کے پتے جھڑ جایا کرتے تو رمضان مبارک مہینہ بھی قریب ہے اور آج کی مجلس بھی ختم قرآن کی مجلس ہے سبحان اللہ تو جو طلبا سارا سال پڑھتے رہے وہ مزید دل میں ارادے کریں کہ انشاءاللہ اس رمضان مبارک میں ہم قرآن مجید کی تلاوت اور زیادہ کریں گے اور اپنے دلوں کو قرآن مجید کے انوار سے منور کریں گے سعید آشدی کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلاۃ والسلام سے پوچھا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کون شخص بے حساب جنت جائے گا تو نبی اسلام نے فرمایا کہ جو اپنے گناہوں پہ رونا رونے والا انسان ہو وہ بے حساب سیدھا جنت میں چلا جائے گا تو رمضان مبارک میں ہم اپنے گناہوں پہ روئیں قرآن مجید کو پڑھیں اور اللہ سے توفیق مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے معارف ہمیں نصیب فرمائے گرہمی خواہی مسلمان زیستن نیست ممکن جزب قرآن زیستن اس لیے قرآن مجید کو روحم من امرنا فرمایا ہے اللہ نے مکضال کا اوحینا الئی کا روحم من امرینا تو مفسرین نے لکھا کہ روحیں دو طرح کی ہیں ایک ہے جسم کی روح جو جسم کو زندہ کر دیتی ہے یس کا روح کل روح من امر ربی تو اس کا تذکرہ اس آیت میں ہے اور وہ فرماتے ہیں ایک انسان کے دل کی روح ہے اور یہ قرآن مجید انسان کے دل کی روح ہے چنانچہ جو قرآن مجید سے محبت کرتا ہے اس کا دل زندہ ہو جاتا ہے یہ قرآن مجید کسی بندے کے دل میں آئے گا تو بندے کو زندہ کر دے گا اور کسی قوم کی زندگی میں آئے گا تو اس قوم کو زندہ کر دے گا اس لیے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی قرآن مجید کو لے کر نکلے تھے ان کے پاس نہ ٹیکنالوجی تھی نہ ان کے پاس کوئی اور وسائل تھے بات کیا تھی کہ نہ کیسر و کسرا سے دبے چند وہ لوگ کے اونٹوں کے چرانے والے جن کو کافور پہ ہوتا تھا نمک کا دھوکہ بن گئے دنیا کی تقدیر بدلنے والے پوری دنیا کی تقدیر کو بدل کے رکھ دیا تھا وجہ کیا تھی کہ ان کے ہاتھوں میں قرآن تھا اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ اے ساتھ لایا وہ بجلی کا کڑکا تھا یا سوت ہادی عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی قرآن مجید نے عرب کی زمین کو ہلا کے رکھ دیا تھا اس لیے ہمیں بھی قرآن مجید کو کثرت سے پڑھنا ہے تاکہ ہمارے دل زندہ ہو جائیں ورنہ یہ دل مردہ رہیں گے خوش نصیب ہیں وہ بچے جنہوں نے قرآن مجید کو پڑھا اور اس کو مکمل حفظ کیا اب ان کے اوپر ایک ذمہ داری بھی آ گئی کہ آئندہ زندگی میں قرآن مجید کو پڑھیں اس کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزاریں اور ان کے والدین ان کا اس بارے میں جتنا تعاون کر سکتے ہیں وہ کریں جتنا تعاون کر سکتے ہیں ان کے والدین ان کا تعاون کریں ہم نے بعض جگہ دیکھا ہے کہ ابتدا میں بچے کو قرآن کا حافظ تو بنا دیتے ہیں مگر پھر اس کو لگا دیتے ہیں سکولوں اور کالجوں کی تعلیم میں اور اتنا بھی نہیں دیکھتے کہ وہ روزانہ استاد کو ایک پارہ سناتا بھی ہے یا نہیں سناتا وقت وقت کے ساتھ ساتھ اس بچے پہ اسکول کالج کا ماحول ایسے غالب آ جاتا ہے کہ وہ بچہ قرآن مجید بھول جاتا ہے تو یہ غلطی نہ کریں بلکہ قرآن مجید کا حفظ ایک مستقل کام ہے تو وہ بچہ قرآن مجید کا حافظ بنا ہے تو پوری زندگی حافظ رہے قیامت کا دن ہوگا خود بھی جنت میں جائے گا اور اس کو دس اور بندوں کو قرآن مجید لے جانے کی شفاعت کرنے کا حق نصیب ہوگا اب یہ کون ہوں گے تو علماء نے اس کی تفصیل لکھی ہے وہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی بچہ قرآن مجید کا حافظ بننے لگتا ہے تو اس کے رشتہ دار دو طرح کے ہوتے ہیں بعض تو ایسے ہوتے ہیں جو اس کو انکریج کرتے ہیں اپریشیٹ کرتے ہیں تم بہت اچھا کر رہے ہو دعا دیتے ہیں اللہ تمہارا بھلا کرے اللہ تمہیں خوش رکھے بچے تم نے بہت اچھا کیا ہمارا دل خوش ہوا تو جتنے اس کے دوست رشتہ دار اس کے ساتھ خوشی کا اظہار کرتے ہیں تو کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو سنتے ہیں تو ان پہ قبض کی کیفیت تاری ہوتی ہے انقباس کیا مولوی بن رہے ہو کیا یاد کر رہے ہو تم تو اگر اسکول میں چلے جاتے تو اس کلاس میں ہوتے تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں جتنے لوگ اس بچے کے قرآن مجید کے پڑھنے پر انقباز دنیا میں محسوس کرتے تھے یہ سارے قیامت کے دن اس کی شفاعت کے حق سے محروم ہو جائیں گے جو خوش ہوتے تھے ان میں سے اللہ تعالیٰ دس بندوں کے لیے ان کو شفاعت کی توفیق عطا فرمائیں گے اب ایک دستور جب بھی کسی حافظ قرآن بچے کو دیکھیں ہمیشہ محبت کا اظہار کریں ہمیشہ اس کو دعا دیں اور ہمیشہ اس کو سپورٹ کریں جس طرح سے بھی کر سکتے ہیں کیا پتہ اللہ تعالیٰ کس کے صدقے ہمارے لیے بھی خیر کا فیصلہ فرما دے تو یہ بچے خوش نصیب ہیں جنہوں نے اللہ کے قرآن کو اپنے سینے میں جو ہے وہ یاد کر لیا مبارکباد کے لائق ہیں اللہ تعالیٰ آج کی اس مجلس میں ان بچوں کو اپنی خصوصی رحمتوں سے نوازے ان کے والدین کی محنت قربانی کو اللہ قبول فرما لے اور ہم جو حاضرین مجلس آئے ہیں ان کی دعاؤں میں شریک ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ ہماری حاضری کو بھی قبول فرما لے آج کی دنیا میں ڈاکٹروں کے کہنے پہ لوگ چینی کھانا چھوڑ دیتے ہیں نمک کھانا چھوڑ دیتے ہیں چاول کھانا چھوڑ دیتے ہیں چربی کھانا چھوڑ دیتے ہیں عجیب بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کہنے پہ ہم گناہوں کو نہیں چھوڑتے آپ سوچیں تو صحیح کہ ہماری غفلت کی کیا انتہا ہے سچی بات تو یہ ہے کہ ہم سے بکری اچھی ہے ہم نے دیکھا کہ جس بندے نے بکری پالی ہوتی ہے نا وہ بکری اگر چارہ کھانے لگے نا تو مالک کے ایک آواز آنے سے وہ چارہ کھانا چھوڑ دیتی ہے اے انسان اگر بکری اپنے مالک کے اشارے پہ چارہ کھانا چھوڑتی ہے اور تو نے اللہ کے قرآن کو پڑھا اور پھر گناہ کو نہ چھوڑا تو پھر اللہ کی نظر میں تو بکری سے بھی کیا گزرا بن گیا کیا حیثیت ہوئی پھر ہماری تو اس لیے ہم گناہوں کو چھوڑیں اور اللہ رب العزت سے ہم یہ توفیق مانگیں ایک مسئلہ سن لیجئے کہ اگر قرآن مجید کی جلد بنا دی جائے تو اب جو مسئلہ ہے نا کہ قرآن مجید کو تم بلا وضو ہاتھ نہیں لگا سکتے یا جنبی شخص ہاتھ نہیں لگا سکتا تو وہ صرف لکھے ہوئے کاغذوں کے لیے نہیں ہے بلکہ جو اس کی جلد ہوتی ہے وہ بھی اس میں شامل ہوتی ہے تو فکہ نے لکھا کہ وہ یہ نہ کہے کہ جی جلد پہ کچھ نہیں لکھا ہوا میں تو جلد کو پکڑ رہا ہوں میں نہیں نہیں تم پکڑ ہی نہیں سکتے جی جلد پہ تو کچھ نہیں لکھا ہوا اس پہ کوئی نہیں لکھا ہوا مگر اس جلد کو قرآن مجید کے ساتھ سی دیا گیا تو اس کی نسبت پکی ہو گئی تو اگر نسبت کے پکا ہونے سے ایک گتہ جو پہلے گھر میں پڑا تھا قیمت بھی اتنی نہیں تھی کوئی یہاں رکھ دیتا تھا کوئی وہاں رکھ دیتا تھا خیال ہی نہیں ہوتا تھا اس کا کسی نے اس گتے کو اٹھا کے قرآن مجید کی جلد بنا دیا تو اب اس کی شان اتنی بڑھ گئی کہ بے وضو ہاتھ نہیں لگا سکتے تو ہم اگر قرآن مجید کے ساتھ نتھی ہو جائیں گے تو کیا اللہ کے ہاں ہمارا مقام نہیں بڑھے گا بھائی گتے کا بڑھ سکتا ہے تو انسان کا کیوں نہیں بڑھے گا اس لیے کہا ہر لہجہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان کردار میں گفتار میں اللہ کی برہان یہ بات کسی کو نہیں معلوم کہ مومن کاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن وہ دیکھنے میں کاری ہوتا ہے لیکن حقیقت میں اللہ کے ہاں قرآن کی طرح عزت والا بن جاتا ہے اللہ کے ہاں اس کا مقام ہو جاتا ہے اور سچ بات تو یہی ہے کہ تیرے ہاتھ میں ہو قرآن اور تو دنیا میں رہے پریشان تیرے ہاتھ میں ہو قرآن اور تو دنیا میں رہے ناکام تیرے ہاتھ میں ہو قرآن اور تو دنیا میں رہے غلام غلامی نفس کی ہو شیطان کی ہو یا کسی انسان کی ہو نہ نہ ہمیں کہتا ہے یہ قرآن وہ میرے ماننے والے مسلمان اکرا و رب اکرم تو پڑھ قرآن تیرا رب کرے گا تیرا اکرام تیرا رب تجھے عزت و وقار دے گا تیرے ظاہر و باطن کو نکھار دے گا تو قرآن مجید پڑھنے سے انسان کا باطن نکھر جاتا ہے اللہ کے ہاں انسان محبوب ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کی سچی محبت نصیب فرمائے و ان الحمد للہ رب العالم